چوبیس میں پارا ہے من شی بسم شیلائے الرحمن رادنی نوا ہی الكتاب من ابا شری گند غافر الذنب وقابل التوب د اپاد پول لا إله إلا هو إليه المصير <coughs> میری طرف دیکھو میں بات آپ کر دوں پہلا فائدہ یہ عرض کرنا ہے کہ اس صورت کا نام ہے ہارمی مومن بند کر دے کا اس سورت کا نام کیا ہے یہ تسمیت الکل بے اسمل جز کے بند کر دے گا بند کر دے یہی بند تسمیت الکل بے اسمل جز کے قبیلے سے ہے کیونکہ آگے آئے گا ان شاء اللہ پڑھیں گے وقال راج الم من آل راج وقال مکم الم کے اندر لفظ مومن موجود ہے تو اس لفظ کو ساری سورت کا نام بنا دیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے تسمیت القل اسمل جز <clears throat> یہ فائدہ ختم ہو گیا دوسرا فائدہ حامی مومن کا مقبل کے ساتھ ربط عرض کر رہا ہوں سورہ زمر کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے ایک ربط اسمی ہے اور دوسرا ربط مانوی ہے ربط اسمی اور ربط مانوی ربط اسمی تو یہ ہے کہ سورہ زمر کے اندر دو زمروں کا بیان تھا سورہ زمر کے اندر دو زمروں اور دو جماعتوں کا بیان تھا ایک زمرہ جو جنت میں جائے گا دوسرا زمرہ وہ جو جہنم میں جائے گا سورہ زمر کے اندر دو زمروں کا بیان تھا اور دو جماعتوں کا بیان تھا ایک زمرہ جنت والا اور ایک زمرہ جہنم والا اب حامی مومن کے اندر مومن آل فرعون کی زبان سے وہ مسئلہ بیان کروایا گیا جس کی وجہ سے دو زمرے پیدا ہوئے جنہوں نے مان لیا وہ جنت میں چلے گئے جنہوں نے نہ مانا وہ سمجھ رہے ہو سورہ زمر کے اندر دو زمروں کا بیان تھا ایک زمرہ آواز نہیں آ رہا یہی بات نہیں سورہ زمر کے اندر دو زمروں کا ذکر تھا ایک زمرہ وہ جو جنت میں جائے گا دوسرا زمرہ وہ جو اب سورہ حامی مومن کے اندر مومن آل فرعون کی زبان سے وہ مسئلہ بیان کروایا گیا جس کی وجہ سے دو زمرے بنے ایک جنت والا اور ایک جہنم والا وہ مسئلہ ابھی آتا ہے انشاءاللہ شاء کرتا ہوں سمجھا لکھیں مومن آل فرعون کی زبان سے وہ مسئلہ بیان کروایا گیا جس کی وجہ سے دو زمرے پیدا ہوئے جنہوں نے مان لیا وہ جنتی زمرہ جنہوں نے نہ مانا وہ جہنمی زمرہ یہ ربط اتنی ہے اب مانوی ربط عرض کر رہا ہوں مانوی ربط کیا ہے مانوی ربط یہ ہے کہ سورہ زمر کا دعویٰ ہے پہلے پہلے دن جب سبق شروع ہوا تھا تو پہلی اصطلاح آئی تھی دعوی سورت کون سی اصطلاح تھی دعوی سورت کا معنی سورت کا مرکزی اور اصلی اور مقصودی مضمون سورہ زمر کا دعویٰ سورہ زمر کی ابتدا میں ہے صاحب دلہ مخل صلاح الدین صاحب دلہ مخل صلاح الدین ساری عبادتیں مالی بدنی لسانی ساری عبادتیں صرف اللہ کی کرو صرف اللہ کی عبادت کرو خالص کسی کی عبادت کرو اور کسی کی کوئی عبادت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ زمر کا دعویٰ تھا توحید فل عبادت سورہ زمر کا دعویٰ کیا تھا عبادت کہ عبادت کے اندر موحد بنو ساری عبادتیں اللہ کی کرو کوئی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے سمجھ رہے ہو اب سورہ حامی مومن کا دعویٰ آئے گا فد اللہ مخلصین الدین فد اللہ پکار صرف اللہ کا حق ہے اس لیے صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو سورہ حامی مومن کا دعویٰ ہے توحید فی فک کہ پکار کے اندر موحد بنو اور صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو اب رب کیا بنا ربط یہ بنا کہ سورہ زمر کا دعویٰ ہے توحید فل عبادت اب سورہ حامی مومن کے اندر اس عبادت کا جو مغز اور نچوڑ ہے یعنی پکار اور دعا کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے پرسوں کے سبق کے اندر کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے ادعا مخل عبادت عبادت کا بڑا فرد اعلیٰ فرد اور عبادت کا مغز اور نچوڑ کیا ہے پکار ہے تو پورے زمر کا دعویٰ ہے توحید فل عبادت اللہ مخلص الدین اب سورہ حامی مومن کا دعویٰ ہے فد اللہ مخلصین اللہ الدین جی توحید فی دعا سورہ زمر کے اندر توحید عبادت کا ذکر تھا اب عبادت کا جو مغز اور نچوڑ اور بڑا فرد ہے سورہ حامی مومن فجدہ اور شورا اس کے اندر جو ہے اسی کا ذکر ہے بات ہے یہ ربط کون سا ہے مانوی مانوی ربط ہے پھر عرض کر رہا ہوں سورہ گمر کا دعویٰ ہے توحید فل عبادت اللہ مخلص اللہ الدین ساری مالی بدلی لسانی عبادتیں صرف اللہ کی ہیں اور کسی کی کوئی عبادت نہیں ہے اب سورہ حامی مومن کے اندر توحید فی دعا کا ذکر ہے یعنی اس عبادت کا جو مغز اور نچوڑ اور بڑا فرد ہے سورہ ہارمی مومن کے اندر اسی کا ذکر ہے فض اللہ مخلصین الدین کہ پکار صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے بات سمجھ ہے یہ حامی مومن کو مقبل کے ساتھ مانوی ربط آ گیا اب میں سورہ حامی مومن کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں اجمالی خلاصہ بلکہ تفصیلی ہے مہربانی کر کے اندر بھی دیکھو کان میری طرف لگاؤ سورت کی ابتدا ہے نا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم جہاں سے لے کر جناب من آیت نمبر تیرہ جہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے آیت نمبر تیرہ میں آیت نمبر بتاؤں گا تاکہ تمہیں جلدی ملے آیت نمبر تیرہ ہے نا العلیز القبیرب وماجت ادب کرو اللہ آیت نمبر بارہ ایک آیت پہلے فل حکم اللہ علی نمبر بارہ آیت نمبر بارہ کے آخر تک العلی القبیر تک یہ تمہید ہے کیا ہے میری طرف دیکھو آپ حضرات کی عادت ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس کام جاتے ہو تو پہلے جاتے ہی کام نہیں کہہ دیتے جا کر پہلے ادھر ادھر کی باتیں تمہیدی باتیں کرتے ہو فلانی بات ہے فلانی بات ہے فلانی بات ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آخر میں اپنا مقصود بیان کر کے یہ طریقہ ہے نا جی کہ جاتے ہی کام نہیں کہا جاتا بلکہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کر کے تمہیدیں باندھ کر حال احوال سنا کر پھر اس کو جو ہے وہ اصلی کام کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اکثر کی ابتدا میں اللہ تمہید باندھتے ہیں کیا باندھتے ہیں تمہید باندھتے ہیں تاکہ سامنے جو ہے کچھ معروف ہو جائے کچھ ادھر کی بات ادھر کی بات کر کے آخر میں پھر مقصودی بات بیان فرمایا کرتے ہیں اس لیے مکیہ سوتوں کے اندر اکثر سوتوں کی ابتدا میں کیا آیا کرے گی تمہید آیا کرے گی اس تمہید کا مقصد کیا ہوتا ہے سامعین کو ترغیب دینا کیا کرنا ترغیب دینا تاکہ وہ راغب ہونے اور ہماری بات کو توجہ سے سنیں تو سمجھ آ رہی ہے بات تمہید کا مقصد کیا ہوتا ہے ترغیب ہوتا ہے کہ سامنے تاکہ راغب ہوئے اور بات کو اگلی بات کو توجہ کے ساتھ سنے تو ابتدا صورت سے لے کر العلی القبیر تک کیا ہے یہ تمہید ہے یہ تمہید چار عنوانات پر مشتمل ہے کتنی عنوانات ہیں اب اندر دیکھو پہلا عنوان ابتدا کھولو پھر کھولو ابتدا حامیم تنظیل الخطاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر یہ ایک عنوان ہے کیا ہے آگے ماں جو جا اس کے دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے حضرت آیت نمبر چھ تک آیت نمبر چھ کہاں ہے صفحے کے نیچے بالکل کھڑی ہے آیت نمبر چھ تک انار تک یہ عنوان ثانی ہے اللہ دین یا مل سے عنوان ثالث شروع ہو رہا ہے آیت نمبر نو وزال کوول فوز العظیم تک دیکھ رہے ہو آیت نمبر نو کہاں ہے آیت نمبر نو زال کو فوز العظیم تک یہ ہے عنوان خالد آگے ان الدین کا فروس عنوان رابع شروع ہو رہا ہے العلی القبیر تک یہ کتنے عنوان ہو گئے چار میری طرف دیکھو اوپر دیکھو ابتدا سورت سے لے کر العلی القبیر تک تمہید ہے جو مشتمل ہے چار عنوانات پہلا عنوان ابتدا سورت سے لے کر الہ تک ہے اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ بابا یہ حکم نامہ جو آ رہا ہے سورہ حامی مومن کے اندر فض اللہ مخلصین یہ حکم نامہ معمولی نہیں یہ بڑے بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو غافر الزمد اور قابل توب ہے مان لو گے تو گناہ بخشے جائیں گے اور نہیں مانو گے تو شدید العقاب ہے سزا بھی ملے سمجھ رہے ہو یہ حکم نامہ معمولی نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے جو العزیز العلیم ہے سب کو جانتا ہے ہر کام کرنے کی اس کو طاقت ہے اگر مان لو گے تو غافر الزمد اور قابل توب ہے بخشے جاؤ گے نہیں مانو گے تو شدید القاب ہے عذاب کے نیچے آؤ گے سمجھ رہے ہو دوسرا عنوان ما جا دے شروع ہوگا تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ حکم نامہ اس میں کوئی ابہام اور کوئی خفا نہیں یہ بالکل واضح ہے ضدی آدمی جھگڑا کرے گا منیب فوراً مان لے گا سمجھ رہے ہو یہ حکم نامہ جو ہے اس میں کوئی ابہام اور خفا نہیں ہے یہ بالکل واضح ہے جو ضدی آدمی ہے وہ تو جھگڑے گا لیکن جو منیب انسان ہے وہ فوراً مان لے گا تیسرا عنوان شروع ہوگا اللہ دین یا عرشہ سے فرمائیں گے جو انسان اس حکم نامے کو مان لیں گے وہ فرشتے حاملت العرش کی دعاؤں کے نیچے آ جائیں گے فرشتے حاملت العرش کی دعاؤں کے نیچے آ جائیں گے وہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کریں گے ان الدین کا فرم سے جب چوتھا عنوان شروع ہوگا فرمائیں گے جو لوگ اس حکم نامے کو نہیں مانیں گے قیامت کے دن خدا کے مقت اور اس کی ناراضگی کے نیچے آئیں گے سمجھیے بات تمہید ہے یہ مشتمل ہے کتنی عنوانات پر پہلا عنوان الہ المسیر تک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم نامہ معمولی نہیں بلکہ بڑے بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے العزیز العلیم ہے سب کو جانتا ہے ہر کام کر سکتا ہے مان لو گے تو غافر الزم قابل قوم ہے نہیں مانو گے تو شدید القاب ہے آج اجازے سے فرمائیں گے یہ حکم نامہ بڑا ظاہر باہر ہے اس میں کوئی ابہام اور خفا بدی نہیں مانیں گے جھگڑیں گے باقی منیب تو فوراً مان لیں گے آگے اللہ دین آشہ عمان صالب آئے گا فرمائیں گے میاں جو لوگ یہ حکم نامہ میرا مان لیں گے وہ فرشتے ہمارا تلاش کی دعاؤں کے نیچے آ جائیں گے آگے ان الدین کفرو سے عنوان رابے جب شروع ہوگا تو فرمائیں گے جو لوگ یہ حکم نامہ نہیں مانیں گے قیامت کے دن خدا کے مقت اور اس کی ناراضگی کے نیچے آ جائیں سمجھ رہے ہو آگے اندر دیکھو آپ اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ العلی القبیر کے بعد حل جوری کم آیا وجول منت سمائے ہمارے تزک کرو اللہ اب اس کے بعد ترغیب لداوا ہے کہ لوگوں تمہارے روحانی جسمانی رد کا انتظام کرنے والا میں ہوں اس لیے اگلی بات کی طرف توجہ کرو اور یہ میرا حکم نامہ توجہ سے سنو اس کے بعد حد اللہ مخلصی اللہ الدین دعوی صورت ہے کیا ہے بات سمجھ آئی ہے پہلے تمہید ہے پھر اس کے بعد ترغیب دعویٰ ہے پھر ذکر دعویٰ ہے یہ دعویٰ چونکہ بڑا اہم تھا حد اللہ مخلصین اللہ الدین کیونکہ مکے کا مشرق اور دوسرے لوگ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے اپنی حاجات کے اندر اور قانون قانونت اہم بات کو انسان بار بار کرتا ہے جو بات اہم ہوتی ہے انسان اس کو بار بار کرتا ہے کہ تاکہ سامے کے دل کے اندر پختہ ہوئے اس لیے اللہ نے اس دعوے کو تین بار ذکر فرمایا ہے کتنی بار ذکر فرمایا تین بار ذکر فرمایا تاکہ یہ دعویٰ بار بار ذکر ہوئے بات اہم ہے تین بار ذکر فرمایا تاکہ یہ بار بار بیان ہوئے اور خانے کے دل کے اندر پختہ ہوئے فض اللہ مخلسین یہ ایک دفعہ ذکر کیا گیا دوسری مرتبہ جناب من <coughs> آیت نمبر ساٹھ ہے رکو نمبر چھ جہاں لکھا ہے آیت نمبر ساٹھ شست وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي عبادت جهنم خلون کے اوپر جہاں چھ لکھا ہے بالکل وہی آیات ہے بالکل آیا یہ دوسری دفعہ دعوے کا ذکر کیا گیا قال ربكم ادعوني بھی لگوین برون آنے عبادت خلون جہنما مل گیا اچھا اس کے بعد ایک صفحہ بعد پھر کھڑا ہے آیت نمبر پینسٹھ پر مخلصین الحمد للہ رب آیت نمبر پینسٹھ شست و پنج شست و پنج ملا ہے جی مل گیا جھاڑو کو مل گیا یہ تیسری بار دعوے کا ذکر ہے دعوے کو تین بار ذکر کیا گیا ہے کیونکہ دعویٰ بڑا اہم ہے اور اہم بات کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے دماغ کے اندر بیٹھے یہ بات اس لیے دعوے کو تین بار ذکر کیا گیا لوگوں خبردار سدا زندہ رہنے والا چونکہ اللہ ہے اور کوئی نہیں اس لیے فضو مخلصین پکار صرف اسی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے بات نہیں ہے دعوے کو کتنی بار ذکر کیا گیا بار میری طرف دیکھو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل وہی ذکر کی گئی کیا ذکر کی گئی پہلے پہلے دن دلیل وہی نقلی اکلی کی تاریخیں گزر چکی ہیں ایک دلیل وہی آئی تنویر اور من اللہ العزیز لوگوں یہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع کردہ وضع کردہ یہ تنویر اور من اللہ ہے یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ کہتے تھے نا کہ یہ قرآن اور یہ توحید یہ سارا اس کا اپنا بنایا ہوا ہے اللہ کا نازل کردہ ماسم نادا فل ملا دل آخر انہاذا اللہ طلاق یہ جھوٹ ہے جس نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے اللہ نے بنا خبردار یہ جھوٹ نہیں یہ مفترا نہیں تنویر مل اللہ ہے یہ دلیل وہی ہے یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ دعویٰ فض اللہ مخلصین اللہ الدین والا دعویٰ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل وہی ہے اور دو دلائل عقلیہ دیے گئے ہیں کتنی دو دلائل عقلیہ اور ہر عقلی دلیل کے بعد اس کا سمرا ہے ابھی جو تم نے کھولا تھا کال رب کو مدعونی است جب لکم پھر کھولو پھر کھولو پھر کھولو رقو نمبر چھ جہاں آئن پر چھ لکھا تھا کال رب کو مدعونی است جب لکم صفحہ نمبر پچپن ہے چھ سو پچپن ہے نا جی؟ داخرین کے بعد اگلے صفحے پر آ جاؤ اللہ الدی جال تخنوفی ونہارا لوگوں رات کو میں نے تمہارے سکون کے لیے میں نے بنایا اور دن کو دیکھنے کے لیے میں نے بنایا غالکم اللہ خالق و کل شہ نہار کو بنانے والا میں ہوں تو پکار کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے یہ دئی نقلی عمل ہے اس اس کے کے بعد بعد دیکھو ایک آیت چھوڑ کر اللہ جال رقم الرضا زمین کو قرار میں نے بنایا آسمان کو چھت میں نے بنایا تمہاری اچھی صورتیں میں نے بنائی پاکیزہ چیزوں کی ریزیت تمہیں میں نے دی ہے جب یہ سارے کام میرے ہیں تو ظالم اللہ ہو یہی اللہ جو ہے یہ تمہارا پرور دگار ہے فتح براک اللہ ہو ربل اللہ فتح مخلصین پکار کے لائق بھی میں ہوں اور یہ دو دلیل اکلی آئی ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل وہی اور دو دلائل عقلی آئے ہیں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ لہل و نہار کو کا نظام چلانے والا میں ہوں اور زمین کو قرار آسمان کو بنا بنانے والا میں ہوں اور لہذا پکار کے لائق بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے ایک دلیل وہی اور دو دلائل اکلیا آئے ہیں بات سمجھ ایک دلیل نقلی بھی آئی ہے ایک دلیل نقلی آئی ہے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ذرا پیچھے آ جاؤ ایک سفا پیچھے آ جاؤ آجت نمبر باون ہے پنجا ہو دو آجت نمبر باون پنجا ہو دو اس کے بعد کھڑا ہے ولقد آتے ناموسل ہدا باسنا بنی اسرائیل کتابہ ہدوم الباب کھڑا ہے باون باون پنجا ہو دو آتینا موسل کتابہ موسل ہدا و رسنا مل گیا ہے یہ دلیل نقلی ہے کہ یہ دعویٰ فتح اللہ مخلصین الدین والا میرا پیغمبر اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا میں نے موسا علیہ سلاط و تسلیم کو جو وہی کی تھی اس میں بھی یہی مسئلہ مذکور تھا کہ پکار کا کل سوائے اللہ سے اور کوئی نہیں ہے بات سمجھ ہے دو دلائل اقلیہ ہے اور ایک دلیل نقلی ہے بات سمجھ ہے اور سمجھو بات ہے مشرقین مکہ کے سامنے جب نبی علیہ السلام فض اللہ مخلصین علیہ الدین والا دعویٰ پیش کرتے تھے تو وہ حضرت کو طرح طرح کی ایزائیں دیتے تکلیفیں دیتے حضرت پریشان ہوتے اللہ تبارک مطالعہ تعالیٰ نے حضرت کو دو بار تسلی دی ہے کتنی بار تسلی دی ہے اب بالکت آتے نام سے پہلے کھڑا ہے دو اینا پہلے بجوم یقوم ہے دو پہلے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں ہم ہر دور میں اپنے پیغمبروں کی مدد کیا کرتے تھے ہم آپ کی بھی مدد کریں سمجھ رہے ہو بلاکت آتے ناموسا کے بعد فص ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد بے بالعشي رب یہ دوسری بار تسلی حضرت صبر فرماؤ اللہ کا وعدہ نصرت والا سچا ہے آپ کی نصرت ہو کر رہے گی آپ کی مدد ہو کر رہے گی آپ فکر نہ فرماؤ یہ دو بار تسلی ہے رسولنا ایک تسلی اور ان وعد اللہ حق یہ دوسری تسلی ہے دو بار حضرت کو تسلی دی گئی ہے سمجھ رہے ہو اچھا اس سے پہلے آ جاؤ حضرت <coughs> آجت نمبر بیس پر آ جاؤ پیچھے آ جاؤ آیت نمبر بیس کھولو آیت نمبر بیس اولم یسیرو فل فجن گرو کا فقانہ آتے بت اللہ کانو مل مل گیا آیت نمبر بیس اس کے بعد اولم یسیرو تخلیف ہے دنیا بھی ہے اللہ فرماتے ہیں مشرقین مکہ فض اللہ والا دعویٰ تسلیم دنیا پر اکڑ رہے ہیں کیا یہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں دیکھتے نہیں ہے کہ قوم سمود قوم آگ وغیرہ برباد ہوئی پڑی ہے قوم ان کے بعد بھی پیسہ بڑا تھا ان کے بعد بھی بدنی طاقت بہت تھی انہوں نے یہ دعویٰ تسلیم نہ کیا تو میں نے ان کو بھی برباد کر دیا سمجھ رہے ہو یہ تخویف ہے دعوے کے نہ ماننے والوں کے لیے دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے اس کے بعد حضرت آیت نمبر بائیس کھڑی ہے ولقد ارسلنا موسى موسا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر بعد یہ تخویف ہے دنیاوی کا مسلسل نمونہ ہے تخلیق دنیاوی کا دیکھو پھر جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جب اس نے فتح اللہ والی بات کو تسلیم نہ کیا تو ان کو میں نے کس طرح تباہ و برباد کیا دنیا میں بھی عذاب دیا برخ میں بھی عذاب دیا آخرت میں بھی ان کو عذاب دوں گا اس لیے تو مان لو ورنہ تم بھی اسی طرح تباہ ہو جاؤ بات سمجھ اب میری طرف دیکھو میں ساری بات سمیٹ رہا ہوں میری طرف دیکھو سورت کی ابتدا میں تمہید ہے جو چار عنوانات پر مشتمل ہے جی۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ یہ حکم نامہ معمولی نہیں بلکہ اللہ بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے جو العزیز العلیم ہر بات کو جاننے والا ہر کام کر سکتا ہے مان لو گے تو غافر غاز ہے نہیں مانو گے تو شدید الکاب ہے دوسرا عنوان جب آیا فرمایا یہ حکم نامہ جو ہے یہ بالکل ظاہر باہر ہے اس میں کوئی بھام و خفا نہیں بدی جھگڑیں گے جو ضدی عنادی ہیں وہ جھگڑیں گے اور جو منیب ہیں وہ ضرور مان لیں گے اس کے بعد عنوان سال سیاحشہ وہ لوگ جو اس حکم نامے کو مان لیں گے وہ فرشتے ہمارا العرش کی دعاؤں کے نیچے آ جائیں گے ان الدین کا فروغ عنوان رابع آئے گا کہ جو لوگ نہیں مانیں گے قیامت کے دن اللہ کے وقت اور اس کی ناراضگی کے نیچے آئیں گے پھر اس کے بعد ترغیب دعویٰ پھر ذکر دعویٰ کتنی مرتبہ تین مرتبہ دعوے کو ذکر کریں گے چونکہ دعویٰ اہم تھا اہم بات بار بار کی جاتی ہے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل وہی دو دلائل عقلیہ اور ہر عقلی دلیل کا سمرہ بھی ساتھ آئے گا اور ایک دلیل نقلی ایک دلیل وہی دو دلائل عقلیہ ایک دلیل نقلی سمجھا اس دعوے سے ثابت کرنے کے لیے اور دعوے کو جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے لیے ایک دنیاوی آئے گی دنیا کے عذاب کا ڈراوا اور ایک تخلیف دنیاوی کا مسلسل نمونہ آئے گا ایک تخلیف دنیاوی اور ایک تخلیف دنیاوی کا مسلسل نمونہ آئے گا اور دو بار نبی علیہ السلام اور تسلیم کو تسلی دی جائے گی کتنی بار تسلی ہے دعوے سے نہ ماننے والوں کی طرف سے جو ایزائیں دی جاتی تھی ان پر جو طبیعت پریشان ہوتی تھی جو حضرت کو تسلی دی جائے گی کتنی بار دو بار اب آ جاؤ وہاں وہ جو کھولا تھا تم نے آیت نمبر پینسٹھ جو کھولی تھی نا حول حی ہو فد مخلسین الدین الحمد للہ احمد العظم شخت و پنج آیت نمبر پینسٹھ ساٹھ اور پانچ اس کے بعد قل انی ہوئی تو انعبد الدین تدا یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے یہ سورت کا کیا ہے یہاں تک پہلا حصہ تھا جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا کل انی ہوئی تو پھر یہ دوسرا حصہ ہے یہ دوسرا حصہ پہلے حصے کا اعادہ ہے دوسرا حصہ اس میں دعوے کو ذکر فرمائیں گے دلیل وہی آئے گی دو دلائل اقلی آئیں گے تسلی آئے گی نبی علیہ السلام کے لیے دلیل نقلی بھی آئے گی کہ ہو بہ حصہ اولا کا چاہے یادہ ہے خلاصہ یہ کہ سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے الحمد للہ رب العالمین تک اس کا خلاصہ وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا دوسرا حصہ جو ہے کل تینوہی تو وہ حصہ اولا کا چاہے یاد آئے بات سمجھ میں اب اندر آؤ اب شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم کی فضیلت لکھی ہوئی ہے ہاشیے پر اب تلاش کرو سمجھا وفل خا عن ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حاشیے پر کہیں ہوگا لکھا وہ ابتدا میں فائدہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے وفل خا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ہاتھ رکھو چودھری بڑے چھوٹے سارے ہاتھ رکھو ثواب کے لیے اپنے ہاتھ رکھنا سمجھا ثواب بھی ہوگا اور بات بھی زیادہ سمجھ آتی ہے انگلی رکھو انگلی خازن کے اندر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے لکل شعین و لباب القرآن الحوانیم ہر شے کا ایک لباب اور نچوڑ اور خلاصہ اور مغز ہوا کرتا ہے اور قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ اور مغز کیا ہے حوامیم سبا یہ سات سوتے ہیں نا جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے یہ قرآن کا کیا ہے سنو بات ابھی میں نے ارد کیا تھا اب پرسوں بھی تم نے پڑھا ہے اب دعا آؤ نبی علیہ السلام اور تسلیم نے فرمایا کہ پکار جو ہے یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے اور ان حوامین کے اندر بھی مسئلہ کس کا ہے پکار کا ہے فض اللہ اس لیے یہ حوامین بھی پورے قرآن کا چاہے مغز اور نچوڑ اور خلاصہ سمجھ رہے ہو چونکہ پکار عبادت کا کیا ہے معاملہ اور نچوڑ اور خلاصہ ہے اور ان حوامین کے اندر بھی مسئلہ کون سا ہے پکار والا حد اللہ مخلصین الدین پکار والا مسئلہ ہے اس لیے یہ حوامین پورے قرآن کا کیا خلاصہ اور نچوڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا خلاصہ ہے حد اللہ پورے قرآن کا تیس پاروں کا خلاصہ یہی ہے فض اللہ الدین کہ ساری پکارے صرف اللہ کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے لباب لباب و القرآن الحوامیم آگے وفل مدار کے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما حامیم اسم اللہ العظم ہے حامیم اللہ کا اسم اعظم ہے بس یہ فضیلت کا بیان ہے سمجھا سی اب اندر آ جاؤ حامیم جو ہے یہ حروف ہے میں سے ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس کی بات سورہ کی ابتدا بقارسیلامی پر پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تنزیل کے نیچے حضرت دیکھو چل کا ہے تمہید تمہید لکھا ہے میں نے بتا دیا نا اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں تمہید ذکر فرمایا کرتے ہیں تاکہ خان عیم جب وہ راغب ہوں گے بات کی طرف اور پھر اپنے مقصود بیان کیا جائے بات کے اندر سمجھا نا سر تمہید لکھا ہے حضرت اچھا اور یہ لکھا ہوگا عنوان اول یہ بھی لکھا ہے اچھا اور تیسری بات دلیل وہی بھی لکھا ہے کہیں اوپر نیچے آگے پیچھے یہ لکھا ہوگا نہیں لکھا تو مہربانی کرو تکلیف کر کے لکھ لو یہ دلیل وہی ہے میں نے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل وہی ہے وہ یہی ہے دلیل وہی ہے کہ یہ دعویٰ فض اللہ والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مفترا مختلف نہیں ہے بلکہ تنزیل اور کتاب من اللہ ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تنزیل کے اوپر نیچے کہیں لکھ لو دلیل وہی جگہ بہت بڑی ہے دلیل وہی لکھ لیا اچھا اور لفظ حضرت تنزیل پر لکھا ہے کیفیت نزول لکھا ہوا ہے اب میری طرف دیکھو یہ بات سمجھ لو مجھ سے اوپر دیکھو اندر اپنے دیکھو کچھ نہیں ہے میری طرف دیکھو دو لفظ ہیں حضرت کتنی لفظ ہیں ایک ہے تنزیل اور ایک ہے انزال تنزیل اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا تنویر کا مانا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا تدری جن کسی چیز کو نازل کرنا کسی کتاب کو نازل کرنا اس کو کیا کہتے ہیں تنویر اور انزال کس کو کہتے ہیں انزال کا مانا یک بارگی آنا کیا کرنا یک بارگی نازل کرنا دفاتن نازل کرنا اس کو کیا کہتے ہیں انزال قرآن مقدس کے نزول کی صورت کیا تھی قرآن مقدس کے نزول کی صورت ہے تنزیل کیا ہے تیئیس سال کے اندر قرآن تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا نادل ہوا ہے ایسا ہے نا جی؟ کلام ہے تو جس طرح تورات اور انجیل یک بار گیا یہ یک بار گی کیوں نہیں آتا یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے خود یہ تھوڑا تھوڑا بناتا ہے جتنی بن جاتا ہے وہ پیش کر دیتا ہے پھر اور بنانے لگ جاتا ہے پھر وہ بن جاتا ہے پیش کر دیتا ہے پھر اور بنانے لگ جاتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ان کن تم فی مما انزلنا نہیں فرمایا بلکہ نزلنا چونکہ ان کا منش جو تھا یہ تنزیل تھا یہ کیا تھا تنزیل یہ تھوڑا تھوڑا تدریجن آنا جو ہے قرآن کا یہ ان کو شبوں میں ڈالتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے بات سمجھے خلاصہ یہ جی کہ قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے تنزیل قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس لیے تنزیل پر لکھا ہے کیفیت نزول کیا لکھا ہے کیفیت نزول قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے تنزیل قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے تنزیل تنزیل میں نا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ہے بہرحال یہ میں نے لغوی عرض کیا ہے ویسے قرآن پاک کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے تنزیل انزال ایک دوسرے کے کئی مقام بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں انزال کی جگہ تنزیل اور تنزیل کی جگہ انزال استعمال ہوئے ہیں لیکن اصل حالت جو ہے وہ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ تنزیل کہتے ہیں نزول تدریجی کو اور انزال کہتے ہیں نزول دفعی جو دفاتن نازل ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں انزال دفاتن نازل کرنے کو انزال کہتے ہیں <clears throat> آگے الکتاب پر لکھا ہے بیان منزل کیا لکھا ہے لکھا ہوا ہے ہاں؟ کہاں لکھا ہے ہاں کتاب پر لکھا ہے منزل کتاب پر کیا لکھا ہے اچھا آگے اللہ پر لکھا ہے بیان منزل کیا لکھا ہے ہاں کتاب منزل ہے اور اس کو نازل کرنے والا کون ہے اللہ کتاب نازل کی ہوئی ہے یہ منزل ہے اور اللہ کیا ہے منزل ہے یہ لفظ بار بار آئیں گے میں نہیں سمجھاؤں گا پھر آج سمجھ لو کتاب منزل ہے اللہ کیا ہے آگے العزیز اس پر لکھو گا صفات منزل کیا لکھا ہے صفات منزل نازل کرنے والا یعنی اللہ تبارک مطالعہ کی صفات کا بیان ہے اللہ کی صفات کیا ہے میری طرف دیکھو بات سمجھ لو قانون ہے کہ کوئی کتاب اگر کوئی آدمی لکھتا ہے تو کتاب کی عظمت پیدا ہوتی ہے متکلم کی عظمت سے متکلم بڑا تو کتاب بھی متکلم چھوٹا تو کتاب بھی اور متکلم کا پتہ چلتا ہے اس کی صفات کے ذریعے کتاب کا پتہ چلتا ہے اس کے مصنف کے ذریعے سمجھا اس کے بنانے والے کے ذریعے اور بنانے والے کا پتہ چلتا ہے اس کے صفات کے ذریعے تو اللہ نے قرآن کس نے نازل فرمایا اللہ نے یہ دعویٰ فض اللہ والا کس نے نازل فرمایا یہ سورت حامی مومن کس نے اتاری ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب یہ سورت یہ دعویٰ فض اللہ والا یہ معمولی نہیں یہ عظیم الشان ہے کیوں اس لیے تو اس کا منزل جو عظیم الشان ہے اس کا منزل کون ہے وہ اللہ بھائی اللہ کی کیا صفات ہے اللہ کی کیا تعریف ہے فرمایا اللہ وہ ہے جو العزیز العلیم العزیز اب دیکھو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے اس کتاب مقدس کا من اللہ اللہ پاک کی طرف سے العزیز جو غالب ہے العلیم جو علم والا ہے حضرت یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے مخترمانی وغیرہ کے اندر کہ بعض اوقات مفعول کو حضم کر دیا جاتا ہے تعمیم کی غرض سے مفعول کو حضم کیا جاتا ہے کیوں تعمیم کی غرض سے تو عموم پیدا کرنا ہوتا ہے العلیم یہ متعدی ہے کیا ہے عالم یا عالم خیل متعدی ہے اب العلیم کا مفعول ہونا چاہیے جاننے والا ہے کس چیز کا جاننے والا ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا اس کو ذکر کیوں نہیں ذکر کیا گیا تاکہ علیم میں تعمیم ہو جائے کہ کوئی مخصوص چیز یہاں نہیں آئے بلکہ جاننے والا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے اس لیے العلیم پر آپ کے بعد لکھا ہوا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے ہاں ہے جو غالب ہے العلیم جاننے والا ہے ہر چیز کا بس میری طرف دیکھو یہاں دو فائدے اور عرض کر رہے ہیں علماء نے یہ بحث چلا دی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور علم کب حاصل ہوتا ہے انسان کو اللہ کی معرفت اور علم بزرگ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں دو عقیدے آ جائیں اللہ کے بارے میں تو یوں سمجھو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کتنی عقیدے پہلا عقیدہ قدرت کاملہ عقیدہ کاملہ انسان کا عقیدہ بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت کاملہ اللہ کی صفت ہے یعنی جہان کے ذرے ذرے پر اللہ کی قدرت ہے کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو ہر چھوٹے بڑے کام کرنے کی اللہ کو چاہے طاقت ہے یہ عقیدہ قدرت کاملا ہو گیا نمبر دو دوسرا عقیدہ اللہ کے بارے میں آ جائے علم کامل کس کا علم کامل کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے حتیٰ کے ریت کے ذرات درختوں کے پتے بارش کے قطرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے عقیدہ علم کامل دو عقیدے عقیدہ قدرت کاملا عقیدہ علم کامل یہ دو عقیدے خدا کے بارے میں جس نے قائم کر لیے اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی ہے بات سمجھیں گے سورہ طلاق کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ اللہ اللہ خلق خلق سبا سماوات و من الارض الامر ان على كل شيء شيء قدير وان قد احاط بكل علما دو باتوں کا ذکر ہے تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ نے ہر اللہ کو ہر چیز کی پر قدرت ہے اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علمی احاطہ کیا ہوا ہے سمجھ رہے ہو اس لیے حضرت آپ کے پاس حاشیے پر دیکھو کہیں لکھا ہو علم باللہ کے دو شعبے ہیں نمبر اول عقیدہ قدرت کاملہ باری تعالی جب میں نے سکون لکھا ہے میں نے سکون لکھا ہے ہاں یہ الحیب پر لکھا ہے قدرت اور العلیم پر کیا لکھا ہے گو ہے نا جی ہاں بس یہ بات آ گئی العلیم پر قدرت اور العلیم پر علم کامل سمجھ رہے ہو نا جی؟ یہ وہ بات آ یہ فائدہ ختم ہو گیا اور فائدہ سنو العزیز کے دو معنی ہیں العزیز کے کتنی معنی ہیں ایک معنی العزیز کا ہے غالب کیا غالب القادر لا ہے احد الفل قدرت القادر الذي الغالب الذي القادر الذي لا يساوي ہے احد الفل قدرت وہ قادر غالب جو اس کی قدرت اور طاقت میں کوئی اس کا برابر نہ ہو دوسرا مانا دوسرا معنی العزیز کا مانا ہوتا ہے بے مثل بے مثال بے مثل یہ دوسرا مانا کتنی معنی ہو گئے دو قرآن پاک کے اندر بعض اوقات لفظ عزیز صفت بنتی ہے اللہ پاک کے لیے جس طرح یہاں ہے تو جب اللہ کی صفت بنے گی تو پہلا معنی کریں گے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہ مانا ہاں ہاں اوپر لکھا ہوا ہے بین النبی قدرت وہ قادر جو اور کوئی اس کے برابر طاقت میں نہ ہو یہاں مانا ہوئی ہے اس لیے حدیث کا معنی کیا جاتا ہے غالب کیا معنی کیا جاتا ہے کیونکہ غالب وہ ہوتا ہے نا جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے وہ کیا ہوتا ہے غالب ہوتا ہے اور دوسرا معنی جو ہے نا البیلا مثل لہو جب عزیز کا لفظ قرآن کی صفت آئے تو وہاں وہ معنی ہوتا ہے کس کی صفت آئے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے کتاب عزیز اور لا جاتی ہل با ولا من بلام عظیب لا جاتی ہے تو وہاں عزیب کا من کیا کرو گے بے مثل بے مثال جو کتاب ہے عظیم الشان جو بے مثل بے مثال ہے سمجھ رہے ہو اب یہاں پہلا منع کریں گے تنزیل الکتاب ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے اس کتاب مقدس کا من اللہ اللہ پاک کی طرف سے العزیز جو غالب ہے العلی میں جو جاننے والا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا جاننے والا ہے خاص طور پر جنہوں نے مان لیا ان کو بھی جانتا ہے جنہوں نے انکار کیا ان کو بھی جانتا ہے غافر خیال کرو پہلے مانا کر لو پھر انشاءاللہ شاء بات پڑھتے ہیں معاف کر دینے والا ہے گناہوں کا گناہ معاف کر دینے والا ہے کس کے جہاں اوپر نیچے عبارت ہوگی لیمن پالا لا الہ الا اللہ لیمن پالا اللہ جو انسان شرک سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ اور توحید کا قائل ہو گیا سمجھا ساری عبادتیں اور خاص طور پر پکار اس نے صرف اللہ کی شروع کر دی تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا معاف کر دینے والا ہے گناہوں کا وقابل توبے اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا توبہ قبول کرنے والا ہے کس کی توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ الہ الا امن کالا لا الہ الا اللہ وہ انسان جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا توحیدی بن گیا پکار اور عبادت صرف اللہ کی کرنے لگ گیا اللہ اس کی توبہ بھی ماں کو قبول کر لیتا ہے شدید العقاب سخت سزا والا ہے شدید العقاب سخت سزا والا ہے کس کے لیے لمن لا یقول لمن لا یقول جو لا الہ الا اللہ والا عقیدہ نہیں بنائے گا جو صد اللہ مخلصین علیہ والا عقیدہ نہیں بنائے گا جو توحید فی دعا اور توحید فل عبادت کا قائل نہیں ہوگا اس کے لیے شدید سخت سزا والا ہے لیمن لا یقول لا الہ اللہ یہ تینوں جملے اب ابن عباس از خادن اب ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما مفسر قرآن نے یہ معنی فرمایا ہے غافر زمبے لیمن کالا قابل توبے امن کالا شدید اب ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ بات اچھا حضرت اب یہاں کئی باتیں سمجھنی ہیں میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں پہلے اللہ تبارہ کا مطالعہ کی صفات دو قسم ہیں کتنی قسم ہے ایک قسم ہے صفات جمالیہ کیا جا کہا ہے اور دوسرا قسم ہے صفات جلالیہ صفات جمالیہ اور صفات جمالیہ صفات تو وہ ہیں جن کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہو اللہ کی مہربانی کا ذکر ہو جس طرح رحمان رحیم غفار طواب حنان منان یہ صفات ہیں ان کے اندر رحمت کا ذکر ہے یہ صفات جمالیہ ہے کیا ہے اور صفات جلالیہ صفات جلالیہ وہ ہیں جن میں اللہ کے عذاب کا اور اس کے غصے کا اور غضب کا ذکر ہوئے سمجھا جس طرح قہار جبار سمجھا نا سی یہ صفات کیا ہے جلا لیا ہے بات سمجھ نہیں ہے اور بات عرض کر رہا ہوں انسانی تباہ دو قسم کتنی قسمیں بعض تباہ وہ ہوتے ہیں جو ترغیب سے مائل ہوتی ہیں اور بات کو تسلیم کرتی ہیں ان کو ترغیب دی جائے کہ میاں ہماری بات مان لو تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا تو ترغیب کے ذریعے وہ مائل ہوتی ہیں اور بات کو تسلیم کرتی ہیں اور بعض سوائے ایسی ہوتی ہیں جو ترغیب سے مائل ہوتی ہیں ان کو ڈر سنایا جائے کہ نہیں مانو گے تو یہ عذاب ہوگا یہ نقصان ہوگا یہ نقصان ہوگا تو وہ پھر مائل ہوتی ہیں اور بات کو سنتی اور سمجھتی ہے تباہ انسانی کتنی قسمیں بعض طبائع ترغیب سے مائل ہوتی ہیں اور بنتی ہیں اور بعض طبائع ترغیب اور ڈراوے سے بنتی ہیں اللہ جل شاہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر دونوں طریقے اختیار فرمائے ہیں ترغیب والا بھی اور ترغیب والا بھی ڈراوے والا بھی اب غافر زمبے پر لکھا ہوا ہے صفت جمالیہ اول یہ جمالی صفت ہے کیونکہ اس کے اندر گناہ کے بخش دینے کا ذکر ہے کچھ سمجھ آ رہا ہے یہ ترغیب دے رہے ہیں اللہ پاک میری بات مان لو فض اللہ والی تمہارے گناہ بخشے جائیں گے قابل توبے یہ صفت جمالیہ نمبر دوم ہے تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا ساتھ سمجھیں گے نیب غافل لمبے صفت جمالیہ نمبر اول قابل توبے صفت جمالیہ نمبر آگے ہے شدید العقاب اس پر لکھا ہے صفت جلالیہ یہ چاہے جلال کا ذکر ہے عذاب کا ذکر ہے نہیں مانو گے تو شدید علی ہے اور آگے پر پھر لکھا ہے صفت جمالیہ نمبر تین ہے بات ہونی ہے اب مانا کرو غافر زمبے بخش دینے والا ہے گناہوں کو وقابل توبے اور قبول کرنے والا ہے توب کا توب کے بارے میں حضرت دو قول ہیں کتنی قول ہے ایک قول یہ کہ توب اسم جمع ہے توبہ کا توب کیا ہے کیا ہے اسم جمع ہے کس کے لیے توبہ کے لیے اور دوسرا قول یہ کہ توب بر بدن اوب یا مدر ہے آب یا اوبن تاب یا توب توبن یہ توب کیا ہے مدر ہے قبول کرنے والا ہے توبہ کرنے کا بات ہو اچھا اب حضرت عرض کرتا ہوں میری طرف دیکھو اوپر نوی بات عرض کرنی ہے غافر اور قابل کیا کہہ رہا ہوں غافر اور قابل یہ دو اس مسائل کے سیزے ہیں کس کے سیزے ہیں اور مضاف ہے اپنے معمول مفول کی طرف اور آپ حضرات نے ہدایت الناحب سے پڑھنا شروع فرمایا ہے سمجھا ہدایت الناحب کافیہ شرح جامع عبد الغفور متن متین ساری حضم کیے بیٹھے ہو کہ فی صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو وہ اضافت لفظیہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اضافت اور اضافت لفظیہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخفیف کا بلکہ فقط تخفیف فی لفظ کا فائدہ دیتی ہے نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخفیف کا بلکہ صرف تخفیف فی لفظ کا فائدہ دیتی ہے اور اس میں نہ تعریف آتی ہے نہ تخفیف آتی ہے اضافت مانویہ جو ہے وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اضافت لفظیہ جو ہے وہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخفیف کا اب سوال یہ ہے کہ لفظ اللہ موصوف ہے تنزیل الکتاب من اللہ لفظ اللہ موصوف ہے العزیز اس کی پہلی صفت ہے العلیم اس کی اور غافر ضمب تیسری صفت ہے قابل توبے چوتھی صفت ہے سوال یہ ہے کہ لفظ اللہ تو عارف المعارف ہے کیا ہے کیونکہ عالم ہے نا جی عارف المعارف ہے اور وہ موصوف ہے قابل نمقابل یہ ناکیرا ہے یہ اس کی صفت ہے اضافت لفظیہ ہے نا جی یہ ناکیرا ہے یہ صفت ہے حالانکہ موصوف صفت کے درمیان تطابق ضروری ہے تاریخ تنقید میں تطابق ضروری ہے مطابقت ضروری ہے تو یہاں تو مطابقت نہیں ہے موصوف مارفا صفت ناکیرا ہے سوال سمجھ آیا ہے بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ غافر دم اور قابل تو یہ صفت نہیں یہ بدل ہے یہ صفت نہیں بلکہ بدل ہے لفظ اللہ کو بدل میں نہ ہوئے اور یہ دونوں بدل ہیں یہ صفت نہیں ہے اس لیے فلاح اعتراض لیکن یہ جواب درست یہ جواب درست کیوں اس لیے کہ لفظ اللہ موصوف العزیز العلیم اس کی چاہے اور آپ نے پڑھا ہوا کہ موصوف صفت کے اندر مقصود موصوف ہوتا ہے صفت تابع ہوتی ہے مقصود کیا ہوتا ہے موصوف صفت یا وضاحت کے لیے آتی ہے سمجھا یا تخصیص کے لیے یا تقریب کے لیے جو بھی ہے اور بدل مبدل میں ہو کے اندر مبدل میں ہو مقصود نہیں ہوتا فقط تمہید ہوتی ہے اصل مقصود کون ہوتا ہے بدل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اللہ پہلے مقصود تھا وہ جب اللہ اللہ العلیم اس کی صفت بن رہے تھے تو وہ کیا تھا مقصود اب کیا بن گیا غیر مقصود بدل جب آ گیا نا بدل مبدل میں جب بن گئے تو اب کیا بن گیا پہلے مقصود تھا اب کیا ہو گیا غیر مقصود ہو گیا ایک ہی چیز ایک ہی کلام کے اندر مقصود بھی ہے اور یہ تو درست علاوہ عظیم اللہ جو ہے اللہ ہر وقت ہمارا مقصود ہے ہر وقت ہمارا اس کو مبدل میں ہو بنا کر غیر مقصود کہنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے یہ بھی کیا ہے یہ بات بھی تم نے شرجامی میں پڑھی ہے ایک جگہ پر بہرحال کتنی باتیں ہیں کتنی اعتراض ہیں اس جواب پر کتنی اعتراض ہیں پہلا اعتراض کیا ہے کہ ایک ہی کلام کے اندر ایک چیز مقصود بھی بنے اور یہ تو درست نہیں ہے دوسرا اعتراض کیا ہے کہ لفظ اللہ اور اللہ ہر وقت ہمارا کیا ہے مقصود ہے اس کو غیر مقصود کہنا بھی بے عدمی ہے اس لیے یہ جواب درست اصل جواب ایک اور ہے لیکن اس سے پہلے ایک تمہید ہے تمہید عرض کروں تمہید یہ ہے کہ اسم فائل اسم فول یہ دو مانو کے لیے آتے ہیں کتنی مانو کے لیے کبھی تو یہ دلالت کرتے ہیں تجدد اور حدوث پر جس پر تجدد اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی یہ دلالت کرتے ہیں استمرار اور دوام پر کبھی دلالت کرتے ہیں تجدد اور اور کبھی دلالت کرتے ہیں استقرار اور دوام پر جب یہ دلالت کریں حدوث اور تجدد پر تو اس وقت ان کی اضافت لفظیہ ہوتی ہے اور وہ نہ مفید تعریف نہ مفید تخصیص بلکہ مفید تخصیص ہوتی ہے جب یہ دلالت کرے تجدد اور حدوس پر تو ان کی اضافت کون سی ہوتی ہے تفضیہ اور وہ تعریف کا فائدہ بھی نہیں دیتی تخصیص کا فائدہ بھی بلکہ فقط تخصیص کا فائدہ دیتی ہے لیکن جب یہ دلالت کریں ثبوت اور استمرار پر تو پھر ان کی اضافت معنویہ ہوتی ہے پھر ان کی اضافت کیا ہوتی ہے مانویہ ہوتی ہے سمجھا پھر وہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یہ تمہید مجھے سمجھ آئی ہے اس میں فائل اور اس میں پھول کتنی معلوم کے لیے آتے ہیں وہ کبھی تجدد اور حدوث کے لیے کبھی ثبوت اور استمرار کے لیے جب یہ آئے تجدد حدود کے لیے تو ان کی اضافت کیا ہوتی ہے لفظیہ جو مفید تعریف اور تخصیص نہیں ہوتی اور جب یہ آئے ثبوت اور استقرار کے لیے پھر ان کی اضافت کیا ہوتی ہے مانویا ہوتی ہے یہ تمہید سمجھ آئی ہے اب جواب جواب یہ ہے کہ غافل زمبے اور قابل توبے صفت ہے لفظ اللہ کی لیکن یہ کیونکہ اللہ کی صفتیں ہیں اور جس طرح اللہ خود ادالی آبادی ہے اس کی تمام صفات بھی ادالی آبادی ہے اس کی تمام صفات کیا ہیں اس لیے یہاں جو دونوں سیغے جو ہیں ثبوت اور استمرار کا فائدہ دے رہے ہیں کس کا فائدہ دے رہے ہیں ثبوت اور استمرار کا اور جب ثبوت اور استمرار کا فائدہ دے رہے ہیں اس مثال تو وہ اضافت کون سی ہوا کرتی ہے مانویہ لہذا یہ اضافت مانویہ ہے اور یہ مفید تعریف و تخصیص ہے اور یہ لفظ اللہ کی صفت بن سکتی ہے کچھ سمجھ آیا ہے بات سمجھ آئی ہے جب آپ کیا آیا کہ یہ غافر اور قابل یہ فتنے ہیں کس کی اور اللہ جس طرح خود ازلی آبادی ہے سمجھا اس کی صفات بھی کیا ہے ازلی آبادی ہے ان میں استمرار ہی استمرار ہے تو یہاں جو ہے غافر اور قابل یہ کس کا فائدہ دے رہے ہیں استمرار کا تجدد کا فائدہ نہیں دے رہے اور قانون کے مسائل جب استمرار اور ثبوت کا فائدہ دے دے تو اس کی اضافت کون سی ہوتی ہے مانویہ ہوتی ہے لہذا یہاں اضافت مانویہ ہے اور یہ مفید تعریف و تخصیص ہے اور یہ لفظ اللہ کی صفت بن سکتی ہے بات سمجھ لیجیے آگے کھڑا ہے نا شدید کیا کھڑا ہے شدید کو بے معنی مشدد کریں گے کیا کریں گے شدید کو بے معنی بولو صحیح شدید بے مانا اور مشدد اسم فائل ہے وہ بھی استمرار کا فائدہ دے رہا ہے شدید بے مانا مشدد اور وہ اسم فائل کس کے لیے ہے استمرار کے لیے اس لیے وہ بھی اللہ کی سبت بن جائے گا ویسے تو جو سبت مشرقہ ہے اس میں زبردست اختلاف ہے بصری کہتے ہیں کہ کبھی یہ تاریخ کو فائدہ دے ہی نہیں سکتا لیکن اس کو بے معنی بے معنی مشدد کریں گے تو اس وفائر بن جائے گا اور اس کے معنی کی تعبیر کے ساتھ یہ بھی صفت بن جائے گا بات سمجھے اچھا اب اور فائدہ سنو اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ دیکھو اندر کان میری طرف لفظ اللہ موصوف ہے نا سر ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو انگلی رکھو شہادت والی انگلی رکھو لفظ اللہ چاہے موصوف العزیز پہلی صفت العلیم غافر زمبے قابل توب شدید لا الہ الا ہو صفت ہے یہ بھی آٹھ آٹھ ارمسی ہیں یہاں اللہ پاک کتنی فقطیں ہیں لیکن جناب من کسی جگہ بھی واب نہیں ہے غار کسی جگہ صرف ایک جگہ پر ہے غافری دمبے و قابل یہ واب کھڑی ہے باقی کہیں بھی واب مذکور نہیں ہے بغیر واب کے ساری سفتیں العزیز العلیم غافر دمب شدید لا الہ الا ہو الہ المصیر ہر جگہ بغیر واب کے ہے واب صرف ایک جگہ پر ہے قافر میں واب یہ کیوں ہے سوال سمجھ آیا ہے اب جواب سمجھانے سے پہلے ایک تمہید ارد کرتا ہوں سمجھو تاکہ بات سمجھ آ جائے تمہید یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ گناہ جو ہے نا صغیرہ کون سے چھوٹے چھوٹے گناہ یہ تو معاف ہو جاتے ہیں عبادات کے ذریعے وضو کے ذریعے معاف ہو گئے نماز کے ذریعے معاف ہو گئے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا جب پڑھو گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرنا شروع کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ پاؤں دھوتا ہے تو سر کا مسا کرتا ہے تو فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو تمام گناہوں سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور نماز جو ہے وہ زائد ہے حدیث میں آیا ہے نا صحیح یہ کون سے گناہ مراد ہے خبیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ لمم جس کو کہا جاتا ہے اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں جی جھوٹ ہے غیبت ہے سمجھا نا سی اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ان کی معافی کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے جب توبہ کرتا ہے آدمی تو اللہ وہ بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ بھی معاف کر دیا کرتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک مطالعہ بغیر توبہ کرنے کے محض اپنی رحمت سے بھی معاف کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہو بغیر توبہ کرنے کے محض اپنی رحمت سے بھی اللہ پاک بڑے بڑے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں یہ آلو سنت وال جماعت کا مذہب ہے اس کے برخلاف معتدلہ کا مذہب یہ ہے کہ بڑے بڑے گنا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے بغیر توبہ کے معاف بڑے گناہوں کی معافی کی موتا ضلع کے نزدیک ایک ہی صورت ہے کون سی توبہ والی کہ توبہ کرے گا بندہ تو معاف ہوں گے ورنہ معاف نہیں ہوں گے اب اب تمہید ختم ہو گئی اب اصل بات سنو اوپر دیکھو مجھ سے سمجھ لو پھر اندر مانا کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ پاک یہاں باب نہ لے آتے اور فرما دیتے غافر زمبے قابل توبے غافر زمبے تو سمجھا جاتا کہ معاف کرنے والا ہے گناہ کا قبول کرنے والا ہے توبہ کا یعنی جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ توبہ کر قبول کر کے گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی ایک ہی صورت ہے گناہ کے معاف ہونے کی کون سی توبہ والی اللہ پاک نے درمیان میں غاب کو لایا تاکہ یہ بتائے کہ غافری زمبے اور چیز ہے قابل توبے اور چیز ہے کیونکہ ماتوف ماتو فلے ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں مغائر ہوا کرتے ہیں حق تغیر کے لیے آتا ہے اللہ نے واپ داخل فرما کر تغیر پیدا کر دیا کہ بعض اوقات غافری زمبے بغیر توبہ کے محض رحمت سے گناہ معاف کر دیتا ہے اور بعض اوقات قابل توبہ توبہ قبول کر کے معاف کرتا ہے بات سمجھ ہے اگر واو نہ ہوتا تو اشتہاد سمجھا جاتا کہ یہ دونوں سکھتے متحد ہیں اور دونوں ایک ہیں کہ جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دے گا چونکہ اکثر تغیر کے لیے آتا ہے تو واو وا داخل فرما کر دونوں کو ایک دوسرے سے مغیر کر دیا اور الگ کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ رافری دمبے اور قیفت ہے قابل توبے اور صفت ہے وہ الگ ہے وہ الگ ہے بعض اوقات بغیر توبہ کے رحمت کے ذریعے غافر لمبے گنا معاف کر دیتا ہے اور بعض اوقات قابل توبے بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو سمجھ آیا ہے اب حاشیے پر بین سکون کہیں یہی بات ہوگی یہ ضرور دیکھو لکھی ہوئی ہے سمجھا تغاجر تغاجر ہاں، لکھا ہوا شیر روباما جو ہم ہو ہاں ہاشیہ پر ہے جناب ہاشیہ پر ہے یہ کھڑا ہے ہاشیہ تونے کے برابر ہاشیہ ہے زد کے برابر ہاشیے پر جہاں زد ہے نا اس کے برابر انگلی رکھو نا ہاتھ رکھو ہاں تاکہ پتہ چلے بڑے چھوٹے دائیں ہاتھ کی انگلی رکھا کرو دائیں دائیں مطلب زمین استعمال کرو ہاں دائیں ہاتھ کی انگلی رکھو از روباما جو تفاہم اتحاد ہو یہ دونوں بچوں کا تغج کیوں ہے اس لیے کہ بساؤ کا اتحاد کا وہم پیدا ہوتا ہے